مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پلسرات سے گزر رہی ہوگی میں وہی کھڑا دیکھ رہا ہوں گا جو میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت آپ سے کچھ مانگتی ہے وہ سب آپ کے لیے جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کو جہاں بھی چاہے الگ الگ کر دیں اس وقت وہ سب غم میں ہیں تمام مخلوق پسینوں میں گویا لگام چڑھا دی گئی ہے مؤمن پر تو وہ مثل زکام کے ہے لیکن کافر پر تو موت کا ڈھانپ لینا ہے آپ فرمائیں گے ٹھہرو وہیں آتا ہوں بس آپ جائیں گے عرش تلے کھڑے رہیں گے اور وہ عزت و آبرو ملے گی کہ کسی برگزیدہ فرشتے اور کسی بھیجے ہوئے نبی و رسول کو نہ ملی ہو پھر اللہ تعالیٰ جبری علیہ السلام کی طرف وہی کریں گے کہ محمد کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ سر اٹھائیے مانگیے ملے گا سفارش کیجیے قبول ہوگی بس مجھے اپنی امت کی شفاعت ملے گی کہ ہر ننانوے میں سے ایک نکال لاؤں میں بار بار اپنے رب عز و جل کی طرف آتا جاتا رہوں گا اور ہر بار سفارش کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد جائیے مخلوق الہی میں سے جس نے بھی ایک دن بھی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو اور اسی پر مرا ہو اسے بھی جنت میں پہنچا آئیے مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے میں اپنی امت سمیت ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ سبز رنگ حلہ پہنائیں گے پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور جو کچھ کہنا چاہوں گا کہوں گا یہی مقام محمود ہے لیکن اس کی سند میں امام ظہری کی تدلیس ہے لہٰذا غائب ہے مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور شانے کا گوشت چونکہ آپ کو زیادہ مرغوب تھا وہی آپ کو دیا گیا رسول اللہ اس میں سے گوشت توڑ توڑ کر کھانے لگے اور فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار میں ہوں اللہ تعالیٰ تمام اگلوں پچھلوں کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے آواز دینے والا انہیں سنائے گا نگاہیں اوپر کو چڑھ جائیں گی سورج بالکل نزدیک ہو جائے گا اور لوگ ایسی سختی اور رنج و غم میں مبتلا ہو جائیں گے جو ناقابل برداشت ہے اس وقت وہ آپس میں کہیں گے کہ دیکھو تو صحیح ہم سب کس مصیبت میں مبتلا ہیں چلو کسی سے کہہ کر اسے سفارشی بنا کر اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجیں چنانچہ مشورے سے طے ہوگا اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے آپ میں اپنی روح پھوکی ہے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ان سے سجدہ کرایا آپ کیا ہمارے خستہ حالی ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں آپ پروردگار سے شفاعت کیجیے آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرے رب آج اس قدر غضبناک ہو رہے ہیں کہ کبھی اس سے پہلے ایسے غضبناک نہیں ہوئے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی آج تو مجھے خود اپنا خیال لگا ہوا ہے میرا نفس میرا نفس نفسی نفسی لگی ہوئی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ وہاں سے نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح آپ کو زمین والوں کی طرف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ رکھا آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے دیکھیے تو ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں نو علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج تو میرے پروردگار اللہ تعالیٰ اس قدر غضب ناک ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہوں گے میرے لیے ایک دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی مجھے تو آج اپنی پڑی ہے نفسی نفسی لگ رہی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے دوست ہیں کیا آپ ہماری یہ حالت نہیں دیکھتے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرے رب اللہ رب العالمین سخت غضبناک ہیں کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا ناراض ہوئے نہ اس کے بعد کبھی اس سے زیادہ غصے میں آئیں گے پھر آپ اپنے جھوٹ یاد کر کے نفسی نفسی کرنے لگیں گے یہ جو جھوٹ آپ یاد کریں گے تو یہ آپ نے تین جھوٹ بولے دو تو اللہ کی خاطر اور ایک اپنے نفس کی خاطر جس کے جواز پر حدیثیں موجود ہیں اور الحمد یہ وہ جھوٹ نہیں جس کی مذمت شریعت میں آئی ہے اور جس کی وجہ سے آدمی جہنم رسید ہوتا ہے آپ کہیں گے نفسی نفسی نفسی اور فرمائیں گے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ موسا علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور اپنے کلام سے نوازا ہے آپ ہمارے پروردگار کے پاس ہماری سفارش لے جائیے دیکھیے تو کیسی سخت آفت میں ہے آپ فرمائیں گے آج تو میرے رب اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں ایسے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ناراض نہیں ہوئے اور نہ کبھی اس کے بعد ایسا ناراض ہوں گے میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک انسان کو مار ڈالا تھا نفسی نفسی تم مجھے چھوڑو کسی اور سے کہو تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ رسول اللہ اور کلیمت اللہ اور روح اللہ ہیں جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی بچپن میں گہوارے میں ہی آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا جائیے ہمارے رب سے ہماری سفارش کیجیے خیال تو فرمائیے کہ ہم کس قدر بے چین ہیں عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج جیسا غصہ تو نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا نفسی نفسی نفسی آپ اپنے کسی گناہ کا ذکر تو نہ کریں گے فرمائیں گے تم کسی اور ہی کے پاس جاؤ دیکھو میں بتلاؤں تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ چنانچہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں آپ ہماری شفاعت کیجیے دیکھیے تو ہم کیسی سخت بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں بس میں کھڑا ہوں گا اور عرش تلے آ کر اپنے رب عز و جل کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثناء کے وہ الفاظ کھولیں گے جو مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھلے تھے پھر مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے مانگیے آپ کو ملے گا شفاعت کریں منظور ہوگی میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا میرے پروردگار میری امت میرے پروردگار میری امت اے اللہ میری امت پس مجھ سے فرمایا جائے گا جائیے اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں جنت میں لے جائیے انہیں جنت کی داہنی طرف سے دروازے سے پہنچائیے لیکن اور تمام دروازوں سے بھی انہیں روک نہیں اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جنت کے دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکے اور حمیر میں یا مکے اور بصرے میں یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے مسلم میں ہے قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں اس دن سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی میں ہی پہلا شفیع ہوں اور پہلا شفاعت قبول کیا گیا مقام محمود کی تفسیر کے سلسلے میں ابن عباس صدی اللہ عنہما کے شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بروز قیامت اپنے نبی کی فضیلت سب پر واضح اور ظاہر کرنے کے واسطے اپنے عرش پر بٹھائیں گے واللہ عالم